سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف تین ہی چیزوں میں ہوتی ہے گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاون